حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی اور مزید کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی قیمت کا زیادہ حقدار اور محتاج ہے جبکہ اللہ عز و جل اس کو آزاد کیے جانے سے بے پرواہ ہے یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں سننے ابو دابود حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھپن